انس بن مالک رضی اللہ عنخو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کوثر کیا ہے آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے اللہ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو واقعی نعمت میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کھانے والے ان سے زیادہ نعمت میں ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بیالیس یہ حدیث حسن صحیح ہے